سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حلال کمائی میں سے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹنی یا گائے کے بچے کو پالتا ہے آدمی تو ایک لقمہ ہی صدقہ کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاتھ ایک راوی کے بیان کے مطابق اللہ کی ہتھیلی میں بڑھتا بڑھتا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے بس تم صدقہ کیا کرو حدیث نمبر چونتیس سو سینتالیس مسند احمد